ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھایا سنت کے موافق عمل کیا اور لوگ اس کی شرنگیزیوں سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دور میں اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے دوبارہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دور میں تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میرے بعد کے ادوار میں بھی ہوں گے مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو اٹھتر